پھر سب نے متفق ہو کر کہا کہ افسوس ہے ہم سب پر یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی